سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو غسل دے رہی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا اس کو پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ تین یا پانچ دفعہ غسل دو یا اگر ضرورت محسوس کرو تو اس سے زیادہ مرتبہ نہلا دو البتہ آخری دفعہ میں کچھ کافور ملا لینا پھر جب غسل سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے اطلاع دینا پس جب ہم غسل سے فارغ ہوئیں تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی آپ نے اپنے آزار کا کپڑا ہمیں دیا اور فرمایا سب سے پہلے اس کو اس چادر میں لپیٹو سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں آپ نے فرمایا تھا کہ اسے تاپ یعنی تین یا پانچ یا سات دفعہ غسل دو سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ہم نے کنگھی کر کے ان کے بالوں کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا ایک روایت میں ہے ہم نے ان کے سامنے والے اور جانبین کے بالوں کو پیچھے کر دیا تھا حدیث نمبر اکتیس سو سات مسند احمد